Thank you. اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہم اپنے چونتیسویں تھرٹی فورتھ لیکچر پہ پہنچ گئے ہیں اور اس لیکچر میں میں بات چیت کروں گا کوگنیٹو بہیور سائیکو تھراپیز کے حوالے سے آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی بہیویئر تھراپی کی تو آج ہم بات کریں گے کوگنیٹو بہیور تھراپیز کی بہیویئر تھراپی میں آپ اگر آپ تھوڑا سا اپنا ذہن پچھلے لیکچر کی طرف لے کے جائیں تو آپ نے تھریٹیکل کانسیپٹ جو میں نے انٹروڈیوس کروائے تھے ان میں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن فار انسٹنس ہم نے اس کی بات کی تھی ہم نے شیپنگ کی بات کی تھی ہم نے یو you نو know, اور ایسی اسٹریٹجیز جس میں بہیویئر ریہرسل کی بات کی تھی ہم نے ایکسپیریمنٹیشن کی بات کی تھی جو لیبس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی ایورسو کنڈیشننگ کی بھی ہم نے بات کی تھی تو کنڈیشننگ کاؤنٹر کنڈیشننگ اس طرح کی بات کی تھی لیکن اب موجودہ زمانے میں بہیویئر تھراپی جو ہے ہیز ڈیفینیٹلی مووڈ آن اور اب کوگنیٹو بہیویئر تھراپی جو ہے اس میں کوگنیشنس کے حوالے سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے اس میں for instance you know belief systems کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس میں کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ریشنل ریسٹرکچرنگ ہم کس طرح کرتے ہیں اس میں کوگنیٹو میپنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آئی I مین mean, کئی ایسی نئی ٹرمز جو ہیں وہ دیو کم اراؤنڈ جن uh, جن کی وجہ سے بیہیویئر تھراپی جو ہے اب وہ cognitive behaviour therapy sort of بن گئی ہے you know which is a very interesting change کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے میں نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ فرائڈ کا جو مینٹلزم تھا اس سے بیہیویئر تھراپسٹ نکل کے ہٹ کے انہوں نے چیزوں کو بہیویئر کے لیول پہ دیکھنا شروع کر دیا لیکن اب جو چینج آئی ہے ان ریسنٹ ایئرس اس میں یہ ہوا ہے کہ بیہیویئر تھراپسٹ نے کلینکل سائیکولوجسٹ نے صرف بہیویئرس کو نہیں بلکہ بہیویئرس کے ساتھ ساتھ انسانی سوچ جو ہے کوگنیشن جسے ہم کہتے ہیں اس پہ بھی فوکس کرنا شروع کر دیا انسانی سوچ جو ہے you know that does play a very important part اور ہمارے اور بے شمار جو ریسرچز کیری آؤٹ ہوئی ہیں اس فیلڈ میں اس میں اس چیز کی سپورٹ ملی ہے کہ جو کوگنیٹو بہیویئر تھراپی ہے یہ definitely is an improvement on the old ways of carrying out behaviour therapy کیونکہ جو پرانے طریقہ کار تھے بہیویئر تھراپی کیری آؤٹ کرنے کے اس پہ ہم پیورلی وہ جس طرح پیولو نے یا اسکنر نے اینیملس پہ یو نو ایکسپریمنٹیشن کی تھی ہم پیورلی بیہیویئرس پہ فوکس کرتے تھے اور اس کے بیونڈ ہم اتنا زیادہ کام نہیں کرتے تھے اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کوگنیٹو بہیویئر اپروچز کی ہم کس طرف کو ہماری یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کس طرف کو گئی ہے اس میں چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو جو پرانی اپروچز بہیویئر اپروچز تھی ان میں فوبیاز اور فیئرز اور اپریہینشنز یو نو اس طرح کی چیزوں کو تو بہت اٹینڈ کیا جاتا تھا لیکن ایک چیز جو واضح ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ depression for instance which is a very very you know a very global condition جس سے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہر روز یو نو پالا پڑتا ہے اور واسطہ پڑتا ہے اور we have deal depression on a daily basis but behaviour therapy جو تھی وہ ڈپریشن جیسی کنڈیشن کو پروو نہیں کرتی تھی so therefore you know this was avoid that behaviour therapist and and clinical کہ ایکسپیرئنس نہیں اس کو اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے we have to introduce certain cognitive strategies we have to look at the belief system of people at we work with you know we have to look at the in dialogue that takes place in patients and clients ہمارے اپنے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک فلم سی ہر وقت چلتی رہتی ہے جو ایک قسم کا انر ڈائلگ ہوتا ہے اور یہ جو انر ڈائلگ ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے ہماری سوچ پہ ہمارے بہیویئر پہ پھر اسی زمانے میں ڈیولپمنٹ جو جو ہو رہی تھی راٹر جو تھا he was another clinical psychologist اور راٹر نے سوشل لرننگ کی تھیری جو تھی وہ پریزنٹ کی سوشل لرننگ کی تھیری کی پریزنٹیشن جو تھی that was a landmark in behaviour therapy because اس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجیز خاص طور پہ وہ کلینکل سائیکالوجیز جو پہلے جو پیورلی بہیورلی اورینٹیڈ نہیں تھے ان, ان میں تھوڑی سی ایکسپٹینس آ گئی to towards behaviour therapy also کیونکہ سوشل لرننگ جو تھیری ہے اس, وہ یہ چیز پریزنٹ کرتی ہے کہ سوشل ری انفورسمنٹ جو ہے وہ has a very important part to bring a change in the behaviour of people so therefore جوں جوں سوشل ری انفورسمنٹ اور انوائرمنٹل فیکٹرز اور تھنکنگ فیکٹرز اور کوگنیٹو فیکٹرز اور بلیف سسٹمس کو انٹروڈیوس کیا گیا بہیویر تھراپی میں تو تو جو اس کی بیس تھی اس کی پریکٹس کی وہ بڑھتی چلی گئی زیادہ لوگ جو تھے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگ پڑے پہلے جس طرح زیادہ تر لوگ سائیکو انالیسس کیری آؤٹ کرتے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ہیومنسٹک اپروچز آئیں ایگزسٹینشلس اپروچز آئیں اور اپروچز آئیں اسی طرح جب بیہیویئر تھراپی میں کوگنیشن اور بلیف سسٹم کو اور انسان کی تھنکنگ کو ایک ایک بڑی وائبل سی کانکریٹ جگہ مل گئی تو اس اس سے یہ جو فیلڈ تھا یہ کھل گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز جو ہے وہ ساری دنیا میں استعمال ہوتی نظر آتی ہیں اور اور آپ کو اسی وجہ سے آپ جب ریسرچ کھولتے ہیں جب آپ ریسرچز دیکھتے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں تو بے شمار جو ریسرچز ہیں وہ وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ آپ کو ملتی ہیں کیونکہ اس کی ایک خوبصورتی جو آپ سمجھ لیجیے یہ ہے کہ جب کوگنیٹیولی اور بیہیورلی چیزیں کیری آؤٹ کی جاتی ہیں تو ان کی مانیٹرنگ آسان ہو جاتی ہے اور جب مانیٹرنگ آسان ہو جاتی ہے تو اس پہ ریسرچ کیری آؤٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے as opposed to maybe other humanistic اور کچھ چیزیں جو ہیں کوگنیٹیو بہیور سائیکوتھراپی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ان میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سائیکوتھراپی کا جو مقصد ہے وہ ایک ایسی چینج لانا ہے جس سے کہ ہمارے جو ان اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں وہ ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ پہ ہیلدی اینڈ اپروپریٹ بیہیویئر جو ہیں وہ اندر ہمارے ریپوٹوائر میں آ جائیں اسی طرح یہ جو اپروچ ہے کوگنیٹو بہیویئر تھراپی کی یہ پرابلمس کو ایک فریم ورک میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ there are skills and they are ways of solving the problems وہ پرابلمس کو یو نو ان کانشیس کے حوالے سے یا یا سب کانشیس کے حوالے سے یا اڈ کے حوالے سے یا پاسٹ کے حوالے سے نہیں دیکھتی سو دیئر فور اس کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ it becomes a little easier to focus on the present and the presenting problem and to work around it تو ون آف دی اسمپشنز جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کیونکہ یو نو پرابلم جو ہے وہ ہر انسان کو ہو سکتے ہیں لائف میں کسی بھی کسی کسی بھی ٹائم پہ تو لہٰذا they are solution and they are skills you know and healthy behaviours and healthy belief systems جو اگر ہم اپنا لیں تو ہم اپنے جو انہیلدی تھاٹس ہیں یا بلیف سسٹمس ہیں یا ویلیوز ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں so I mean this was another very important change that came around اسی طرح تیسری جو چیز آئی وہ یہ کہ کوگنیٹو بہیویئر تھراپی میں فوکس زیادہ شروع کر دیا اس نے کرنا ان بیہیویئرس کو ویکن کرنا ان کو کمزور کرنا کے لیے جو انہیلدی نظر آتے ہیں اور وہ بیہیویئرس جو کہ انسان کے لیے پروڈکٹیو اور اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور اس کی زندگی میں خوشی لے کے آئیں اور ہیلتھ لے کے آئیں اور اور اس کو آگے زندگی میں چلا سکیں جن کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو بیہیویئرز ان کو سکھانے کی طرف ایمفسز زیادہ ہو گیا اور یہ اسیوم کرنا شروع کر دیا کہ یہ کنسٹرکٹیو بیہیویئر پروڈکٹیو بہیویئر جو ہے یہ یہ سکھائے جا سکتے ہیں this was a very big of change that came اسی طرح ایکسپیکٹیشنس کے اراؤنڈ اس تھیراپی میں بات چیت شروع ہو گئی کہ اس پہ بہت زیادہ انہوں نے فوکس کیا کہ بھائی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان کی وہ جڑ ہے پرابلم کی اس سے مراد بیسکلی یہی کہ اگر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ انریلسٹک ہوں گی تو we are bound to feel frustrated in life we are bound to feel dis in life and we are bound to also experience low moods and depression so اگر ہم اپنی ایکسپیکٹیشنس کو ریئلسٹک بنا دیں اور ہیلدی کر دیں تو ہمارا جو موڈ ہے ہماری جو اموٹیو کنڈیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی so therefore you know realistic thinking realism you know اس کی طرف جو تھا وہ ایک رجحان جو ہے وہ اس اس تھراپی نے اس طرف لانا شروع کر دیا ایک اور جو فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ تھراپی میں لوگوں کی فیلنگز اور ایموشنز کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی طرف سینسٹیوٹی جو ہے وہ بھی کلائنٹ میں آنی چاہیے آپ بالکل لوگوں کو انسینسٹیو آپ کو نہیں بنانا چاہیے بلکہ people should be sensitive to to the environment and to the understanding of their environment so in other word ایک قسم کا جو سوشل انٹریکشن تھا اس کی امپارٹینس جو تھی وہ بھی ریکگناز uh, ہونی شروع ہو گئی and they start to recognise a fact کہ therapies is kind of a social interaction for one to be healthy one has to know how to transact and interact with environment with other people you know people in the family people in the household people outside in healthy and normal way اب میں کچھ اپروچز کی بات کرنی چاہوں گا اس میں پہلی اپروچ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ماڈلنگ ہے ماڈلنگ کا کانسیپٹ جو تھا وہ بنڈورا نے پریزنٹ کیا Bandura was a famous clinical psychologist اور یہ بیسکلی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کہ one way of effectively learning you know behaviours is through modelling modelling کا مطلب ہے کہ تھرو امیٹیشن تھرو آبزرویشن ہم آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں you know we do model people you know that we look up to ہمارے جو مینٹرز ہیں ہمارے کئی ٹیچرز ہمارے مینٹرز ہوتے ہیں ہمارے کئی دفعہ uh, والدین ہمارے مینٹرز ہوتے ہیں کئی دفعہ اور کوئی رشتے دار ہمارا مینٹر ہوتا ہے یا کوئی اور کوئی شخص ہمارا مینٹر ہوتا ہے in other words we look we look towards look toward to try to be follow some other things do جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ہماری جو پرائمری لرننگ ہے ایز اے چائلڈ وہ اس میں امیٹیشن اور modelling has a very important role to play so modelling in that way is something which is very very basic to our learning اور ہمیشہ سے as even as a child you know ہمارا جو پرائمری ایک ایک موڈ ہے وہ از لرننگ تھرو ماڈلنگ تو ماڈلنگ جو ہے وہ بیسکلی کس طرح کرائی جاتی ہے اس میں یو نو دا ماڈل اور دا تھراپسٹ جو ہے وہ بیکمز اے ماڈل تو تھراپسٹ جو ہے وہ بیہیویئرس کو سارٹ آف ایکٹ آؤٹ کرتا ہے یو نو جن کو اس نے سکھانا ہوتا ہے اینڈ دا کلائنٹ جو ہے وہ ان کو سیکھتا ہے through observation so so modelling in that way you know has always been it's a very primary way of learning and it's always been there I mean یہ کوئی یہ کوئی نئی ٹیکنیک نہیں ہے یہ بڑی پرانی ٹیکنیک ہے لیکن اس کی جو کلینکل یو نو یوز ہے وہ کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ نے اس کے اراؤنڈ خاص طور پہ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ماڈلنگ جو ہے یہ خاص طور پہ فیئرز اور فوبیز کے راؤنڈ اس کا یوز جو ہے وہ بہت کیا جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مثلا فیئر آف اے اسنیک ہے یا کوئی بھی اور فیئر ہے وہاں پہ you know the therapist can role model that the therapist can model it for the client and the client you know through observation learns to work on his fear and and in some ways modelling کے ساتھ وہ ایک اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز کرتا ہے so modelling in that way particularly is very useful if one is working around fears اور خاص طور پہ فیئرز آف اینیملز ہوں یا فیئرز آف اس طرح کی جو اور اور کنڈیشنز ہیں اسی طرح ماڈلنگ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ذہن میں رکھنی پہلی یہ ہے کہ کلائنٹس کو یا پیشنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پوری طرح سے توجہ دیں اور اٹینڈ کریں اپنے ماڈل کو in other words you know they have to really apply them self they have to concentrate on what the model is doing for them because learning جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ایک توجہ سے فوکس طریقے سے ماڈل کے ایکشنس کو اور بیہیویئرس کو فالو کیا جائے so therefore in that way you know attending جو ہے ویری ویری بیسک اینڈینشن دوسری چیز جو پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس کو ریٹین کرنا ہے ریٹین کرنے سے مراد ہے کہ اس کو زین میں رکھنا اس کو یاد رکھنا اس کو یاد کرنا تو in other words you know اگر اب کوئی چیز جو ہے جو بھی بہیویئر وہ ماڈل کیا جا رہا ہے اس کا جو سیکوینس ہے اس کو یاد رکھنا تو یہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ if you are really process اگر آپ پوری طرح سے یو نو کنسنٹریٹ کر کے چیز سیکھیں گے اسی طرح جو تیسرا ایک ایلیمنٹ ہے وہ پرفارمنگ کا ہے the client has to not only be with the therapist انگ پرفارمنس آف دا تھراپسٹ بلکہ the client then has to start to perform the in the therapy situation اور ہر سیلف تو پرفارمنس جو ہے repeatedly one has to perform repetition اور پرفارمنس سے ایک ماسٹری جو ہے ایک قسم کی وہ ڈیولپ ہوتی ہے پھر چوتھی چیز جو مچ ہر اچیومنٹ کے پیچھے یا ہر یو نو چینج کے پیچھے a very very central part وہ موٹیویشن ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ when we do when we are motivated around a thing. We we are are, able to to learn it it. faster as opposed when our heart is not in You know, آپ پڑھائی میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو وہی پڑھائی جو ہے وہ مصیبت نظر آئے گی لیکن اگر اف یو موٹیویٹڈ آپ کو وہ پڑھائی جو ہے آپ کے لیے ایک enjoy energize you it will excite you it will perk you you know you look forward to it so motivating has a very very important role to play دوسری جو اپروچ جس کا میں آپ ذکر کرنا چاہوں گا اس کو آپ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کہہ لیجیے یا ریشنل ریسٹرکچرنگ کہہ لیجیے ریشنل ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ بیسکلی البرٹ ایلس کی آئیڈیاز پہ بیسڈ ہے اس کو ڈیولپ ویسے جو ہے وہ گولڈ فریڈ اور ڈیوسن نے کیا تھا اس اپروچ میں we look at the maladaptive behaviour you know as result of certain belief systems ہمارے اپنے اندر how we look makes that really difference. تو یہ جو ریشنل ریسٹرکچرنگ ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بلیف سسٹم آپریٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے تو اس کو ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور کلائنٹ کو سمجھایا جائے exactly what is he doing to feel a certain way اب اس کی مثال آپ یوں یوں سمجھ لیں کہ لیٹ سے کہ اگر آپ کے ایک سبجیکٹ میں اچھے نمبر نہیں آتے تو آپ اس کی وجہ سے بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں اور اس قدر ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کام ہی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ میں اچھے نمبر نہ آنے کی وجہ سے آپ نے جو میننگ اس کو اٹیچ کیا the way the meaning that the personal meaning that you give to it اس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ایک اور اسٹوڈنٹ آپ کی جگہ پہ جس کے آپ جیسے ہی نمبر آئے ہو لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں okay I need to of learn from it that I should work harder next time وہ ہو سکتا ہے اتنا ڈپریس نہ ہو یا وہ ڈسفنکشنل بالکل نہ ہو تو سو بیسکلی یہ ایک نئی سارٹ آف سوچ نفسیات میں آئی کہ جس میں ایمفسس جو تھا جو فوکس جو تھا وہ بلیف سسٹم پہ اور وہ انر ڈائلاگ پہ بہت زیادہ پلیس کیا گیا اور یہ اسیوم کیا گیا کہ ہمارے جو بلیفس ہیں وہ ایونٹ کو جو ایکٹیویٹنگ ایونٹ ہوتا ہے اس اس کو کلرائز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ہمیں پھر جو بھی ہمارا کانسیکوینس ہوتا ہے وہ that results so for belief جو سسٹم ہے that became the primary sort of area of concern as oppose to the event پہلے تو ادر وائز نارملی ہم تو یہ کہتے نا کہ وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا you know this was not a good event یا یو نو اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے دیٹ واز ٹیریبل یا اس کی وجہ سے بہت ڈپریس ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی اگر خودکشی کر لیتا ہے یو نو تو what is that that is basically giving a certain meaning to that event تو ایونٹ بذات خود جو ہے کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی اور وہ یہ ہے کہ ایونٹ بذات خود does not have the power to disturb a person the disturbance the pathology جو ہے وہ آتی ہے in how we look at the event اگر ہم اس ایونٹ کو ایک ہیلدی طریقے سے دیکھیں گے تو we'll not feel disturbed by it yes they would be learning in it you know we may learn from it but we may not you know necessarily deal with it in way کہ which is unhealthy for us so therefore rational restructuring نے جو چیز سکھائی وہ یہی تھی کہ وی ہیو اے چوائس کیونکہ بلیف جو ہے بلیف سسٹم جو ہے ان ڈائلاگ جو ہے یہ ایک ہماری اپنی سیکھی ہوئی چیز ہے یہ ایک ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے تو دا ویری فیکٹ کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے gives us this added power you know the added control کہہ لیجئے کہ ہم اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں and this is exactly what you know cognitive restructuring جو ہے ریشنل ریسٹرکچرنگ جو ہے is all about it is identifying the structures اور the beliefs that are irrational you know that are unhealthy and then you know introducing and modifying new belief systems new ways of looking at things تاکہ وہ جو انہیلدی ان کا ایلیمنٹ ہے وہ مارجنلائز ہو جائے وہ ختم ہو جائے اور ہیلدی اسٹیٹمنٹ اس کے اراؤنڈ آ جائے a good example of rational restructuring جو ہے وہ البرٹ ایلس کی R E B T rational motive behaviour therapy جو ہے is a good example of that approach also جس میں کہ جو بلیف سسٹمز ہیں ان کو بہت زیادہ ایمفسس دیا جاتا ہے اور بلیف سسٹمز ہی کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے for you know for the consequences تو آر ای بی ٹی جو ہے is a very good example of that اب میں ایک اور اپروچ کی بات کرنا چاہوں گا جس کا نام اسٹریس انوکولیشن ٹریننگ ہے اسٹریس انوکولیشن ٹریننگ جو ہے it comprise of preparing people to deal with different life stresses stress inoculation میں اسٹریسز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ you know what are the kind of stresses جو that are working in your life کہ کن چیزوں کی وجہ سے انسان پریشان ہے یا one is depressed what is causing the depression تو سب سے پہلے تو جو اسٹریسر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر اس کے اراؤنڈ یو نو بات چیت کی جاتی ہے so in other words there is discussion around it there is an element of education around it no client are trained and then things are disputed as well تو اس سے یو نو ان میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اپنے اسٹریسز کے راؤنڈ پیدا ہوتی ہے اسٹریس انوکولیشن ٹریننگ جو تھی یہ ڈیولپ کی تھی مائکن بوم نے اس کی تین فیزز کا وہ ذکر کرتا ہے پہلی جو فیز ہے اس کو کنسیپچلائزیشن فیز کا نام دیا جاتا ہے کنسیپچلائزیشن فیز جو ہے وہ بیسکلی اس میں جو کلائنٹ ہے اس کو اسٹریسز کے اراؤنڈ یو نو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے لائف کے stresses things that are really disturbing ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرے اور وہ ان پوٹینشیل تھریٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے جس کی وجہ سے اسٹریس پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے جو موجودہ اس کے طریقہ کار ہیں ٹو کوپ اسٹریس ان کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور سمجھے دوسری جو اس کی فیز ہے اس فیز کا تعلق اسکل ایکوزیشن سے اور ریہرسل سے ہے تو جو اسکلز تھراپسٹ سکھاتا ہے کلائنٹ کو ان کی جو ٹریننگ ہے اور ان کا جو استعمال ہے سیشن کے دوران اور باہر اپنی فیملی میں یا اپنے سپورٹ سسٹم میں you know that that is is is part you know what in this phase phase یہ جو سیکنڈ ہے تیسری جو فیز ہے وہ اس کی اپلیکیشن کی فیز ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی مختلف موڈیلٹیز کے راؤنڈ بتایا کہ جو اپلیکیشن ہے وہ تھیراپی میں has a very important role to play because behaviours یا بلیف سسٹمز یا جو جو ہمارا you know our models of friendly یا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اس وقت تک اس میں چینج جو آتی ہے وہ اس وقت تک کنسالیڈیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ کانسٹنٹلی اس کو بار بار استعمال یا اپلائی نہ کیا جائے تو جو اپلیکیشن ہے وہ اس میں بھی that plays a very important part اور جو تھراپسٹ ہے وہ اس اپلیکیشن کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ کلائنٹ کو پہلے تو ٹرین کرتا ہے پھر وہ کلائنٹ کو کہتا ہے کہ okay now you are to deal with this this situation in particular manner so try it out and then bring the experience back to me and then tell me how did it go for you how did you deal with problem اور پھر ان اسکلس کی کی جرنلائزیشن طرف کلائنٹ کو لے کے جاتا ہے یہ جو انوکولیشن کی اسٹریٹجی ہے اس میں ریلیپسز کے اراؤنڈ بھی تیاری کرائی جاتی ہے ریلیپسز سے مراد یہ ہے کہ اگر دوبارہ سے وہ کیفیت آ جائے جو کہ انہیلدی کیفیت تھی تو then how is the client going to deal with that so in other words اس کی بھی ایک قسم کی تیاری ہوتی ہے پھر اسی طرح فالو اپ جو ہے وہ بھی اس کے اراؤنڈ کرایا جاتا ہے کہ the client is involved in follow up follow up میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دو مہینے کے بعد سیشن رکھ لیا جاتا ہے یو نو کئی دفعہ بوسٹر سیشن رکھ لیے جاتے ہیں چھ مہینے کے بعد کلائنٹ کو بلا کے پوچھ لیا جاتا ہے تاکہ اندازہ رہے کہ وہ ان اسکلس کو لاگو کر رہا ہے کس حد تک کامیاب ہے اور اس کی پریکٹس جو ہے اور اس کے اراؤنڈ جو گائیڈنس جو ہے وہ وہ جاری رہے ایک اور اسٹریٹجی جس کا میں اب ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیکس کوگنیٹو تھراپی ہے Beck is another important name in cognitive behaviour therapy Beck نے ڈپریشن کے اراؤنڈ خاص طور پہ بہت کام کیا ہے بیک کی تھراپی جو ہے اس میں جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ ان کوگنیشنس پہ ہے جو we use in order to make our selves feel you know bad and vulnerable Beck کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان ڈپریسڈ ہے تو اس کے ڈپریشن کے پیچھے کچھ ایسے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے as oppose to the event اور وہ جو ذات کے جو عوامل ہیں یا فیکٹرز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں سیلف اگر ہم بہت کریٹیکل ہو جائیں اپنے اراؤنڈ تو اس سے بھی you know we sort of reinforce we support we tend to maintain depression اسی طرح اس نے کہا کہ اگر ہم بہت کریٹیکل ہوں گے اپنے اراؤنڈ تو we are bound to then also feel bad and guilty around some of our experience so in other words Beck کے خیال میں اگر ہم بہت کریٹیکل ہو جائیں اپنے اراؤنڈ تو we are bound to generate a lot of guilt and what does that guilt do to us the guilt جو ہے وہ ہمیں is a downer for us you know we feel pull down whole we feel to blame our self for things maybe we are not even responsible for تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیپل ہو آر ڈپریسڈ اکثر اوقات ان کے ڈپریشن کے پیچھے ایک وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں کئی ایسی چیزوں کے لیے جو ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی تو یہ ایک بڑا ایک there a very thin hairline kind of a differentiation we have to make you know in life کہ وٹ یو نو کن چیزوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہماری ہے اور کن چیزوں کی رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے سو دیئر فور بیکس کی بیک کی اپروچ میں کلائنٹ کی ہیلپ کی جاتی ہے to be able to differentiate and see کہ کن چیزوں کی رسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے اور کن چیزوں کی رسپانسبلٹی اس کی نہیں بنتی میں اب ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پہ کچھ ان ٹیکنیکس کا جو کہ بیک کی کوگنیٹو تھراپی میں استعمال کی جاتی ہیں پہلی جو چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ اسکیجولنگ ایکٹیویٹیز ہے اسکیجولنگ ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی جاتی ہیں وہ ایک قسم کے ڈیلی اسکیجول ایک بنا دیا جاتا ہے کہ جس میں کہ person has to go through certain set of activities اس سے آبویسلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز یا کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ایڈ کر دی جائیں کلائنٹ کے ڈیلی روٹین میں تو وہ جو اس کو ٹائم ملتا تھا ڈپریس ہونے کا یا ڈپریسو تھاٹس پہ ڈویلپ کرنے کا یا اپنے اندر وہ ہائیلی کریٹیکل فلم چلانے کا وہ کٹ شارٹ ہو جاتا ہے so, جب وہ ٹائم کٹ شارٹ ہوتا ہے because of these introduced schedules تو اس سے پھر آبویسلی اوور آل جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اسی طرح کلائنٹ کی مدد کی جاتی ہے اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز جن کو وہ اپنے لیے یو نو پلیئربل محسوس کرتا ہے یا جن سے اسے خوشی ملتی ہے یا کوئی تسلی ملتی ہے ان کو زیادہ ایڈ کیا جائے تو in other words you know positive activities activities that give excitement joy you know he feels good around ان کو ایڈ کیا جاتا ہے اور ایسی ایکٹیویٹیز جو اس کے لیے ڈپریسنگ ہوتی ہیں اس کو لو موڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے تیسری پھر جو چیز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوگنیٹیو ریہرسل کی جاتی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اراؤنڈ اس کو ماڈلنگ کر کے یو you نو know, دکھایا جاتا ہے کئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اراؤنڈ اسے ریہرسل کرائی جاتی ہے you know for instance let say کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ جا کے اپنے ٹیچر uh, کے ساتھ بات چیت کرے یا وہ کسی کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کرنا سیکھے جہاں پہ اس کا اور ٹیچر کے درمیان میں مے بی پوزیشن فرق ہیں different you know position that has تو اس کی آپ پریکٹس اس کو کراتے ہیں تو یہ ایک قسم کا کوگنیٹو ریہرسل کا ایلیمنٹ جو ہے یہ یہ بن جاتا ہے اسی طرح یا اسٹیٹونیسٹیونیس ٹریننگ جو ہے اور رول پلئنگ جو ہے that has a important part to play you know role playing کے ذریعے سرس کے through you help your client to become more effective in his transaction in his interaction with his environment اسی طرح کئی دفعہ ایک اندر فلم جو چل رہی ہوتی ہے آپ کے کلائنٹ میں وہ یہ ہوتی ہے آئی کان ڈو اٹ وہ ہر چیز کے اراؤنڈ اس کی ایک پیسمسٹک سا ویو ہوتا ہے یو you نو know, وہ اپنے آپ کو uh, محسوس کرتا ہے کہ he is not in control of things you know things happen to him as him being on the driver's wheel and controlling his destiny تو اس اس کو اس کی یہ جو اس طرح کی جو نیوٹرلائزرز اس کے لائف میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی کان ڈو اٹ اس کو ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ نہیں it's not true you can do things کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی انسان اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ آئی کان ڈو اٹ رائٹ تو جب وہ اگر ہم اپنے آپ کو ہر وقت یہ میسیج دے رہے ہوں کہ I can't do it right I can't do it right I can't do it right تو اس سے کیا ہوگا obviously you know well not do it right کیونکہ that's that's the the you know message we are are giving تو اس لیے یہ جو انٹرنل میسج ہے اس کو بھی یو you نو know, اس بیک کی اس اپروچ میں اٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے uh, اسی طرح پیشنٹ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ لائف میں چیزوں کی رسپانسبلٹی لے رسپانسبلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی رسپانسبلٹی اس کی اپنی ذات سے جس کا تعلق ہے you know where he he he feels is responsible for it should own that but then he should also be able to blame others for their wrong doings میرا مطلب ہے کہ اگر اگر آپ کے ٹیچر نے آپ کو ایک کورس میں چیپٹر ہی نہیں پڑھایا اور اس پہ سوال دے دیا ہے اس نے اور آپ وہ نہیں کر سکے اچھا تو اس کی ریسپانسبلٹی وہ آپ کی نہیں بھی بنتی you know you can see کے look this particular topic was not taught to the class so therefore then you should be able to put the blame on the teacher as opposed to taking the blame on yourself تو اس طرح لائف میں آپ اگر غور کریں there are lots of times when the responsibility of thing not happening اور us not being able to do a thing is not because fact that we don't want to do it بلکہ fact that we were not adequately ادھر ایکسپوزڈ اور ٹرینڈ اور ٹاٹ اور نیڈ ٹو ڈو دیٹ تو یہ ایک بہت امپارٹینٹ چیز ہے لائف میں کہ ہم ہر وقت چیزوں کا بلیم اپنے اوپر نہ لیں کیونکہ میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ invariably people who come to us for therapy اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے تو ان کا ڈپریشن کے پیچھے سیلف بلیمنگ جو ہے is a very very big factor وہ ہر دنیا کی چیز جو ہے وہ اگر والدین کی بھی کوئی ان میں انہیں کوئی چیز نظر ایسی آتی ہے جہاں the parents have not been rational اور they have not been right تو اس کی بھی وہ ریسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اگر کسی دوست نے بھی ان سے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا بلیم بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اگر ٹیچر نے بھی زیادتی کی ہے تو اس کا بھی بلیم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو تو I think one of the things which is very important in life you know to learn is کہ کہاں پہ you need to blame yourself you know for you know for not کہ یہ دیکھنا ایک قسم کا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کتنی ہے اسی طرح ایک اور چیز جس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو آلٹرنیٹیو سولوشنس جو ہیں وہ سکھائے جائیں اور وہ اگر کیونکہ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب پیشنٹ ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یو نو وہ they find sort of mad situation سے مراد ہے میری کہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں مات ہو گئی ہے یو نو ہمارے پاس اب کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں رہا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی we can't move on in life we have no other way of really coming out of this this dilemma جس کا ہم شکار ہوئے ہوئے تو ایسے نہیں ہوتا there are always options there are always choices اور یہ جو کوگنیٹیو بہیویئر تھراپسٹ ہے اس کا کام ہے بلکہ ہر تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی ہیلپ کرے by indicating and showing other alternative solutions because there are always other solutions تو یہ جو کوگنیٹو بہیویئر تھراپی جو بیک کی ہے یو نو یہ lot of research has been carried out اور and one of the things that's come out is کہ واقعی you know this is a definitely empirical method of helping clients یہ کافی براڈ اسپیکٹرم میں یوز کی جا سکتی ہے and it does help people to come out of their concerns and depressions and anxieties and worries تو so therefore this has definitely very effective tool in the behaviour therapy اور اس کا جو یوز ہے وہ اچھا خاصا گلوبلی ہو رہا ہے اسکول سیٹنگس اور اس میں خاص طور پہ جو انگزائٹی ڈس آرڈرس ہیں اور ایٹنگ ڈس آڈرس ہیں اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں ان کے اراؤنڈ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہے یو نو پرسنالٹی خاص طور پہ یہ جو تین ایلیمنٹس ہیں یہ تین جو کنڈیشنز ہیں ان کے اراؤنڈ یہ جو اپروچ ہے دس از ویری افیکٹو اب میں بات کرنی چاہوں گا بیہیویر تھراپی کی ویلیویشن کے بارے میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جاننی جو بیہیویئر تھراپسٹ ہیں وہ تو they feel very good and proud of the fact کہ انہوں نے فرائڈ کے مینٹلزم سے نفسیات کو نکال کے ریئلزم کی طرف لے کے آئے اور اور کو کوگنیشن کے ساتھ کپل کر کے you know that they are able to sort of contribute in the realm of psychotherapy لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ تھوڑے سے جو کریٹکس ہیں بیہیویئر تھراپی کے وہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ جی جو بیہیویئر تھراپی ہے یہ بڑی مکینیکل سی ہے بڑی روبوٹک سی ہے اور اس, یہ اس اس نے انسان کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے تو اس اس طرح اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کئی کئی دفعہ ان سرکلز میں نظر آتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں but the fact of the matter is کہ اگر آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیں تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہے دا ویری فیکٹ کہ there so much research that is taking place in behaviour therapy and it is being use so widely itself sort of means کہ اس کا جو یو نو کہ it is definitely in demand اور چیز جو ہے وہ ان ڈیمانڈ اسی صورت میں ہوتی ہے if it is being able to deliver so therefore you know I would not be wrong in that cognitive behaviour therapy definitely you know is delivering and is playing a very important part اسی طرح اس کی اسٹرینس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ there are so many different disorders and psychological and psychological conditions you know جہاں پہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے is being very effectively used اور اسی طرح ایک اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ lot of research evidence which indicates that seventy five percent of the clients go through behaviour therapy you know they feel helped and they feel better off as opposed to people do not receive any treatment similarly research evidence یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اور تھراپیز کے مقابلے میں جو ریزلٹس ہیں وہ اس کے سلائٹلی سپیریئر ہے better element of improvement in different conditions اور اس کے اس کا جو یوزیج ہے وہ کافی وائڈ ہے اسی طرح اس کی ایفیشنسی کے حوالے سے بھی بات کرنا اس جنکچر پہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ جو اس سے جو چینج ایک آیا وہ یہ تھا کہ وہ جو ٹائم ایلیمنٹ تھا وہ پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ انالیسس کے زمانے میں جو جو پروسیس تھا بڑا لمبا چلتا تھا کئی سال چلتا تھا ایک تو اب وہ ٹائم ایلیمنٹ جو تھا وہ بڑا شارٹ ہو گیا اور صرف شارٹ ہی نہیں ہوا بلکہ became more effective and more efficient so a short period of time you know lot more improvement was reported in patients اسی طرح اس میں ایک اور جو چیز آئی وہ یہ کہ ناٹ مور امفسز آن دازنٹ پر جو پوائنٹ آف ویو تھا that became the objective and goal of therapy it was much easier time اور اسپیسیفک پرابلمس پہ جو تھا فوکس وہ ہونا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کی اس ایفیشنسی کی وجہ سے جو بیہیویئر تھراپی اور بہیویئر کوگنیٹیو تھراپی میں آئی یہ خاص طور پہ ویسٹ میں جہاں پہ یہ جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے یہ سارا کا سارا is being manage by health care organisations and insurance companies ان کے حوالے سے بھی you know this sort of was just the kind of thing that was needed because اب وہ جو سیشن جو پہلے کئی کئی سال چلتے تھے اب وہ بیس پچیس سیشنز میں ہی اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو ٹوکن اکانومی سسٹمس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ یہ تھی کہ جو پروگرامز ہوتے تھے جو بیہیویئر پروگرامز بنائے جاتے تھے وہ بناتے تو کنسلٹنٹس تھے but then you know staff nurses یا سوشل ورکرز یا جونیئر ڈاکٹرز یا technicians I mean they were able to carry those out دو پی ایچ ڈی لیول کے لوگ وہ پروگرامز بناتے تھے لیکن یہ ضروری ہرگز نہیں تھا کہ پی ایچ ڈی لیول کا یہ اب آدمی اس کو کیری آؤٹ بھی کرے so in that way you know it was not only cost effective بلکہ it could be you know use to a much broader sort of base ایک براڈ بیس ہو گیا کہ یو you نو know, ایک پروگرام بنا دیا گیا اور اس پروگرام کی جو مانیٹرنگ تھی وہ ٹیکنیشینز اور باقی جو اسٹاف تھا they could carry it out so اس سے جو تھی یو نو ایک بہت ایک ایک ایسی وسط اس میں پیدا اس موڈیلٹی نے کر دی کہ چاہے وہ اسکولس ہوں چاہے وہ کلینکس ہوں چاہے وہ ہاسپٹلس ہوں وہ اب جونیئر جو اسٹاف تھا ان کو ٹرین کر دیا جاتا تھا to carry out these program so therefore the use of these programs جو تھا وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا and obviously when it becomes easier to use programs تو obviously not greater number of people are help that تو اس کی وجہ سے اب اب جو کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو جو تھا وہ صرف کلائنٹ وہ تھراپسٹ کی کلینک میں جانا اس کے لیے ضروری نہیں رہ گیا تھا بلکہ اب وہ اپنی جس بھی میلوں میں جس بھی ایریا میں وہ کام کرتا تھا اس انوائرمنٹ میں اس کو تھراپیوٹک ہیلپ جو تھی وہ مہیا کی جا سکتی تھی ایک قسم کا جو اسٹریٹجیز تھیں جو تھراپیوٹک اسٹریٹجیز تھیں وہ مینولائز ہو گئی مینولائز کا مطلب یہی تھا کہ ان کے اراؤنڈ یو نو سسٹمز ایسے ڈیولپ ہو گئے ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ لے آیا گیا اور مینولز آف انسٹرکشن جو ڈیولپ ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز جو ہے جب اسٹریٹجی جو ہے یا جو اسٹیپس ہے وہ اگر آپرینٹلی یو نو مینولی لکھ دیے جائیں تو وہ مینوز کو پڑھ کے کیری آؤٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب اس کے لیے you know obviously you know you don't have to be a P H D to really follow a manual was written in manual is written though it might be written by somebody who's an expert اور a specialist but if you are a junior psychologist let's say you could still understand what is being said and how it is to be carried out تو بیسکلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ جب آپ چیزوں کو ایک خاص sequentially you know carry out کریں گے تو وہ افیکٹولی کیری آؤٹ ہو جائیں گی اسی طرح ایک اور جو اس کا ایڈوانٹیج جو ہوا وہ یہ تھا کہ جو ریسرچ تھی اس ایریا میں وہ ممکن ہو گئی اینڈ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو ہے اس کے اراؤنڈ آپ کو بہت اسی لیے ریزلٹ ریسرچ eh, ملے گی and there's a lot of research evidence جو اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے سو so, ریسرچ جو تھی اس کی وجہ سے نئی نئی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس جو تھیں وہ ایوالو ہوتی رہیں اور وہ سامنے آتی رہیں ایک اور جو اس کا بیہیویئر تھراپی کا فائدہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کی بریتھ آف اپلیکیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سائیکو انالیس یا اور جو تھراپیز ہیں وہ بہت مہنگی ہیں کیونکہ روز جانا پڑتا تھا تھراپی سیشن کے لیے تو یہ جو بیہیورسٹک جو تھراپیز ہے ان میں کیونکہ کبھی کبھی جانا پڑتا تھا تو اور یہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تو لہٰذا they are financially more viable and feasible for people to go تو اس کی وجہ سے you know one one didn't have to be upper middle class اور ریچ ٹو افورڈ تھراپی بلکہ تھراپی جو تھی وہ ماسس تک آگے آئی اب میں ذکر کرنا چاہوں گا کچھ ایسے پوائنٹس کا جو کہ شارٹ uh, کمنگس کہہ لیجیے یا کرٹیسزم کہہ لیجیے of cognitive behaviour therapy you know consider کیا جا سکتا ہے اس میں پہلا جو ایلیمنٹ جو سامنے آتا ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن کا ایلیمنٹ ہے یو نو ڈی ہیومنائزیشن سے مراد ہے کہ بیہیویئر تھراپیز جو ہے وہ انڈیویجول کو ایک روبوٹک یا مکینیکل ایک سارٹ آف شکل میں they they tend to see and do not look at them as somebody feelings and emotions اسی طرح ایک اور جو کرٹیسزم جو بیہیویئر تھراپی کے اراؤنڈ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جی behaviour therapy does not lead to insight it does not lead to emotional growth it does not lead to inner growth جس طرح کہ انسٹنس باقی جو ہیومنسٹک جو تھراپیز ہے جس میں نے ذکر گسٹال تھراپی کا کیا تھا یا لوگو تھراپی کا کیا تھا یہاں پہ ایمفسز ہے ایک گروتھ کا تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی اموشنل گروتھ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو بہیویئر تھراپی میں نہیں ملتا اسی طرح جو مینٹل پروسیسز کا سلسلہ ہے کہ پاسٹ لرننگ کو بہیویئر تھراپی اتنا اس پہ فوکس نہیں کرتی وہ پاسٹ ایکسپیرئنس پہ اتنا فوکس نہیں کرتی تو یہ ایک اور ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا آپ کو جس کے بارے میں ہمیں لٹریچر میں یہ ملتا ہے کہ یو نو بہیویئر تھراپی میں اس چیز پہ بھی اتنا زیادہ فوکس یا ایمفسز نہیں ہے اسی طرح ایک اور جو آپ کو لٹریچر میں کئی دفعہ چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ بیہیویر تھراپی جو ہے اس میں مینوپولیشن اور کنٹرول جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو this this is is under consider to be element کہ جس کو کئی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایک آخری آئی تھنک جو پوائنٹ جو ہے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیہیویئر تھراپی جو ہے اس میں جنرلائزیشن اس حد تک نہیں ہوتی جس حد تک ہونی چاہیے تھراپی میں ان ادر ورڈس جو تھراپی ہے وہ سچویشنل یو نو رسپانسز سکھائی جاتی ہیں سچویشنل طریقے سکھائے جاتے ہیں how to deal with things لیکن ان سچویشنس کا جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ پوری باہر کی زندگی سے کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا تو یہ آج کے لیکچر کے حوالے سے you know this is what cognitive behaviour therapy you know is all about اس میں ہم نے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز کا پہ غور کیا ہم نے کچھ ان مختلف موڈیلٹیز اور مختلف اپروچز کی بات کی پھر ہم نے ان کو ایویلیویٹ کیا کچھ اس کے پروز اینڈ کونس پہ نظر ماری تو اس کے ساتھ میں آج کا سیشن جو ہے یہ لیکچر جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ